صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اے ایمان والوں اپنی صدقات کو ضائع نہ کرو باطل نہ کرو احسان بتلا کر فقیر جس کو دیا ہے اس کو تکلیف دے کر جس طرح کے اپنے انوار کو ضائع کر دیتا ہے وہ شخص جو اپنا اموال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور وہ ایمان بھی نہیں رکھتا اللہ اور آخرت پر بس اس شخص کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ چٹیل پتھر پر تھوڑی سی مٹی گرد ہو فساد ہو وادل ہو اس پتھر جس کے اوپر گرد ہے بارش آ جائے موٹے موٹے قطروں والی فتح کرو سندا تو اس پتھر کو وہ صاف ستھرا کر دے گی بارش وہ گرد سب ختم ہو جائے گی لا يقدرون على شيء من تصور یہ لوگ جو انہوں نے کام کیے ہیں کچھ بھی انہیں فائدہ نہیں ہوگا کوئی قدرت ان کاموں پر نہیں ہوگی فائدے کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کافی قوم کی رہنمائی نہیں فرماتے بات کر رہی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ اچھی چیز ہے بہت فوائد ہے اور پیسہ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں رزق حلال ہو کو جو اللہ کے راستے میں دیا جائے اور صحیح کام پہ دیا جائے جہاں پتہ ہو کہ صحیح ترتیب پہ صدقہ جاریہ کا کام ہو رہا ہے اور پھر اس پر کوئی شہرت مقصود نہ ہو نام و نمود مقصود نہ ہو دے کر تکلیف دینا اس کو یا احسان جترانا اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے نیک عمل تو اسی کی آج کی میں بھی اسی کی تشریح ہے فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر فقیر کو تکلیف دے کر یا ریاکاری کر کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو باطل کا لفظ استعمال کیا ہے ضائع کا لفظ سے یہ زیادہ سخت ہے یعنی اگر دونوں عربی میں ہوتا نا قلاق رضو عروق اموالکم یا صدقات کو ان کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو یہ اس سے زیادہ سخت ہے ابتال ابتال باقی اس کا مانا ہوتا ہے بالکل ختم ہو کر پھر مزید اوپر جرمانہ اور سزا اور مراجی بھی ہو جائے یہ باتیں ہوتا ہے ایک چیز ہے ضائع ہو گئی فائدہ نہیں ہوا اس کا لیکن باقی وہ ہے کہ ضائع ہو گئی چیز اور ہونے کے بعد اس بندے کا مزید اور بھی اس کو نقصان ہوگا ایک چیز کے ضائع ہونے کا اور دوسرا مزید سزا مزید گناہ اللہ کی ناراضگی اقدار ہوگا تو یہاں پر اس ایپ میں تین باتوں کو ذکر کیا ہے کہ جن سے انفاق فی سبیل اللہ کوئی بھی عبادت وہ باطل ہو جاتی ہے تین چیزیں اللہ کے راستے میں دے کر احسان جتلانا یا جس کو دیا ہے فقیر وغیرہ محتاج کو اس کو کوئی تکلیف دے دینا بات کر دینا اس سے کوئی کام دے لینا <clears throat> اور تیسرا یہ کہ ریاکاری کے طور پر شہرت کے طور پر یہ مقصد ہے کہ تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں اس لیے دیا ہے تو یہ اعمال ضائع ہو حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جس نے اللہ کے راستے میں دے کر احسان جتلایا ہے یا اس طرح کیا یعنی ایک تو اس نے دیا ہے اللہ کے راستے میں اب ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا ہے جس نے نہیں دیا ہے یہ تھوڑا گناہ گار ہے کہ یہ معافی مانگے گا معافی ہو جائے گی بخشش ہو جائے گی لیکن جس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اور پھر احسان جتلاتا پھرتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے اس کی بخشش ہی نہیں ہوگی سخت ناراضگی ہو گئی ہے اب یہ پہلے اپنی اس گناہ کی صحیح معنی میں معافی مانگے اپنے اس گناہ کی معافی کرائے تب وہ دوسرا گناہ اس کی بخشش ہوگی اور جو صحیح معنی میں میں اللہ کے راستے دیا ہے تو اس کا فرمایا کہ نے جو آپ کے پاس رہ گیا وہ گناہ ہونے والا ہے اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہ باقی ہے مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا ہے کچھ ہے آپ کے پاس کھانے کا تو کہا حضرت ایک بکرا آیا تھا حقیقے میں تو اور تو سب کو دے دیا ہے ایک دستی آپ کو جو پسند ہے وہ باقی رہ گئی ہے صاحب کو محلے میں اور ان کو دے دیا ہے تو آپ نے سنا کہ جو آپ نے دے دیا ہے تو اور کیا تھا ایک صرف باقی ہے ایک دستی آپ کے لیے کہا جو دے دیا ہے وہ باقی ہے جو رکھا ہے وہ باقی نہیں ہے یہ تو اپنے استعمال میں ہوا جو دے دیا ہے وہ باقی معائند یعنی ساتھ معائند اللہ باپ وہ باقی رہ گیا کل کام آئے گا تو بات یہ ہے کہ اموال اعمال باطل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ اور پھر اتنا بڑا گناہ کہ بخشش بھی نہیں ہوئی فرمایا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والعزا كالذي ينفق ماله رئاء الناس دیتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو یہ کہیں کہ یہ تو بہت دینے والا ہے اس پر وہ مشہور حدیث ہے جو آپ حضرات نے کئی دفعہ سنی ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے جو پیش ہونے والے لوگ ہوں گے وہ انفاق سبیر اللہ علیہ سخی پھر شہید اور پھر قاری یہ تین حضرات ان کے انعامات بھی بہت ہیں ان کے صحیح معنی میں ان کے کام ہوں تو بہت زیادہ فضائل ہیں بڑے مبارک لوگ ہیں سعادت مند ہیں خوش بخت ہیں خود بھی بخشش والے ہیں اور اللہ کے اذن سے دوسروں کے لیے بھی سفارش کریں گے لیکن اگر انہی کی نیت صحیح نہیں رہی خراب ہو گئی تو سب سے زیادہ سزا شہید کو اور قاری کو اور انفاق کی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دینے والوں کو ہے اور حرار رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ایک شخص پیش ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی دیکھو میں نے آپ کو یہ نعمت دی تھی یہ نعمت دی تھی یہ نعمت دی تھی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو یہ شخص کہے گا کہ میں نے یا رب آپ کی رضا کی خاطر اپنے جان کو آپ کے حوالے آپ کے دین کے حوالے کر دیا تھا مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اور شہادت لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ شہادت شہرت کے لیے لی تھی شہرت کے لیے حاصل کی تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں اور لوگوں نے وہ کہہ دیا ہے تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں وہ ایسے نعرے تمہارے لگ چکے ہیں میرے لیے تم نے نہیں کیا تھا جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ تمہیں حاصل ہو چکا ہے دنیا میں تمہارا نام نبود ہو گیا یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اس کو جہنم میں اونٹی بار کراؤ تزلیل کر کے کہ اس نے ہماری عبادت میں بھی دوسروں کے لیے آکاری ڈالی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے قاری کو پیش کیا جائے گا کہ تمہیں آواز دی تھی تمہیں یہ دیا تھا فلاں دیا تھا یہ پہ دی تھی تو لوگ جو تمہاری عزت کر رہے تھے وہ میں نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا یہ سب کچھ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تو وہ کاری یہ کہے گا کہ یار تیری تلاوت قرآن پاک کی تلاوت میں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا تھا معلوم کرتا تھا لوگوں کے دلوں کو مانوس کرتا تھا کہا تمہارا مقصد یہ تھا کہ تمہیں بڑا کاری کہا جائے وہ کہا جا چکا ہے میرے لیے تم نے تلاوت نہیں کی ہے اپنے نعرے کے لیے کیے کہ لوگ زندہ باد کے نعرے لگائیں وہ لگ چکے ہیں آخر میں یہی انفاق کی سبیل اللہ شخص جو اللہ کے راستے میں دیتا تھا اس کو یوں ہی حاضر کیا جائے گا اور اللہ پاک اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے وہ یہی کہے گا کہ میں نے یوں کیا ہے یوں کیا آپ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے لیے نہیں کیا ہے ریاکاری کے طور پر کیا ہے شہرت کے طور پر کیا ہے نمود کے طور پر کیا ہے اور وہ شہرت تمہیں دنیا میں حاصل ہو چکی ہے میرے لیے نہیں ہوا اگر ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں روایت نقل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی ساتھیوں سے شرک خفی کا خطرہ ہے شرک اصغر کا خطرہ ہے چھوٹے شرک کا ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت چھوٹا شرک کیا ہے کہا چھوٹا شرک یہ ہے کہ ریاکاری کے طور پر عبادت کریں گے ریاکاری کے طور پر انفاق کی سبیر اللہ کریں گے ریاکاری کے طور پر لوگ حج کریں گے عمرہ کریں گے سخاوت کریں گے تو یہ چھوٹا شرک ہے کہ میرے لیے نہیں کیا میرے ساتھ عبادت میں بھی کسی اور کو یہ شریک کرتے رہے جس کو بول نسلاتی اور نسخی میں خالص یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے قرآن بیان کی یہ درمیان میں دوسری نیت رکھتا رہا تو یہ چھوٹا شرک ہے تو فرمایا کہ یا احسان جب لا کر تکلیف دے کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے ریا انداز کہ لوگوں کے سامنے میری شہرت دیکھو ریاکاری کی صورتیں مختلف ہیں بعض لوگ پیسے دے کر یہ ذہن میں نیت رکھیں کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ یار یہ بڑا ماشاء اللہ اللہ کے راستے میں دینے والا ہے یہ نیت ہو اگرچہ لوگوں نے کہا نہیں ہے لیکن اس دینے والوں کی نیت یہ تھی کہ تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ ماشاء اللہ یہ خوب اللہ کے راستے میں دینے والا ہے تو کسی نے کہا بھی نہیں ہے لیکن اس کی تو ریاکاری ہو گئی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ نے کئی مسجدوں وغیرہ مدرسوں میں اس طرح دیکھا ہوا ہے کہ لوگ کچھ کسی ایک منزل کا پلستر کراتے ہیں کچھ کراتے ہیں پھر تختی لگا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں ادارے نے یہ کیا ہے یہ بھی خلاف سنت ہے اس کا کوئی وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں نہیں ملتا آپ کے سامنے یہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ اور اگر حساب پیسوں کا لگایا جائے تو کتنا خرچہ ہوا ہوگا کئی ساتھیوں نے آپ کے ادھر ادھر قریب اداروں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ہمارے نام کی تختی لگاؤ ایک حال پر ہم پہل لگا دیں گے فلاں کر دیں گے ہم نے کہا تختی لگانی ہے تو اللہ کے لیے آخرت میں لگاؤ یہاں کوئی تختی نہیں ہوگی لوگ یہاں آئیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے آئے ہیں نہ کہ یہ تمہاری تختیاں پڑھنے کے لیے یہاں آئیں جب جتنا اخلاص والا پیسہ اللہ کی رضا کی خاطر جو پیسہ جس جگہ میں لگایا جائے اس میں اتنی ہی نورانیت ہوتی ہے اتنی ہی برکت ہوتی ہے اور نمازیوں کا اتنا ہی اس میں دل لگتا ہے کیونکہ وہاں چٹائی بھی خالص سے رس کے حیران کی فلاں بھی اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس نے یہاں کیا کیا ہے اب جہاں پر نیکی والے کام میں بھی دوستو وہ مقصد ریاکاری ہو یا شورت ہو جائے کہ یہ کہا جائے یہ کہا جائے کہ فلاں ملک نے یہ بہت بڑی عالی شان جی مسجد بنائی ہے نام ہو جائے تو پھر وہ مسجد کیا رہتی ہے وہ سہرگاہ بن جاتی ہے وہ فلم اور تصاویر کا مرکز بن جاتی ہے وہ دیکھو نا کہ بے ادبی بے حیائی بے شرمی بے پردگی یہ صورتیں بن جاتی ہیں خالص جب اللہ کی رضا مقصود ہو اس میں خاص نورانیت ہوگی جو بھی آ رہا ہے اللہ کی کی بات کے لیے تو یہ بھی ایک قسم ہے بعض دفعہ اگر کوئی اجتماعی اعلان ہو اور اس اجتماعی اعلان میں کوئی شخص اس لیے لوگوں کے سامنے دے دیتا ہے نیت اس کی یہ ہے کہ اور لوگ کو مجھے دیکھ کر دیں یہ سنت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی ریاکاری نہیں ہے مسجد نبوی کے لیے چندہ چند ہوا غزوہ تبو غزوہ اور کئی غزوات کے لیے آپ نے اعلان فرمایا اور یوں چادر کو بچھایا اور اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اشرفیوں کا ڈھیر لگایا جس کو آپ یوں اڑیل رہے تھے اور پکا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ کے بعد عثمان کو کوئی کام نقصان نہیں دے گا یہ جنتی ہے تو اب عثمان کا نام بھی آ گیا سب نے دیکھا اتنے زیادہ نیت یہ ہے کہ میں جو دے رہا ہوں اس اجتماعی چندے میں تو لوگ دیکھ کر جذبہ بنے گا کہ ایک اٹھا ہے دوسرا اٹھا ہے تیسرا اٹھائے تو پھر اس جذبے میں اگر وہ دے رہا ہے تو یہ بھی نیکی ہے ریاکاری نہیں مقصد ریاکاری اصل اس کی دل کی کیفیت کی بات ہے اب بات آتی بڑے محترم ہوتے ہیں وہ رسید بھی نہیں دینا چاہتے میں اسی وجہ سے بعض دفعہ اعلان کرتا ہوں کہ رسید حاصل کیا کرو یہ ریاکاری نہیں ہے یہ ایک انتظامی بات ہے آپ پیسے دے کر چلے گئے ہیں مجھ تک وہ پہنچے نہیں ہے کہ ریکارڈ میں وہ آئی نہیں ہے رسید ہو تو خود بخود ریکارڈ میں آ جائے گی پوچھ پڑتال ہوگی کہ یہ پیسے جو اتنے آئے ہیں رسید میں یہ کہاں ہیں کس نے دیے ہیں کدھر جب رسید نہیں ہے تو کون کس کی امانت دیانت آج کل تو امانت دیانت آسمانوں سے اوپر چلتی پھرتی ہے زمینوں میں کہاں ہے امانت دیانت کہ وہ کون کہاں کون معلوم کہاں یہ بڑی مشکل بات ہے دوستو یہ ریاکاری نہیں ہے یا تو پھر غلے چندے والے بکسے میں ڈال دیا جائے تو وہ چار پانچ ساتھی اکٹھے نکالتے ہیں تو اس میں اندازہ ہو جاتا ہے کیا ترتیب ہے کیا وہ اجتماعی بات ہو فرمایا اے الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والتزا الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر یہاں پر بہت سخت تشبیہ دی گئی جو احسان جتلاتا ہے یا پیسہ دے کر فقیر کو تکلیف دیتا ہے اس کی تشویش قرآن نے کافر کے ساتھ دی اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اے ایمان والو ایمان والوں کو خطاب ہوا اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح کہ جو ریاکاری کے طور پر خرچہ کرتا ہے اور آخرت پر اللہ کا اس کا ایمان ہی نہیں ہے گویا کہ ریاکاری کے طور پر خرچ کرنا غور سے میری بات سمجھنا ریاکاری کے طور پر پیسہ خرچ کرنا یا احسان جتلانے کے طور پر کسی کی مدد کرنا یا اظہار دینے کے لیے کسی کی مدد کرنا یہ کافروں کا کام ہے کافروں کا کام ہے پیسہ دے کر احسان جتلانا پیسہ دے کر شہرت حاصل کرنا پیسہ دے کر اس غریب ملک کو پیس دینا یہ کافروں کا شعار ہے اور قرآن نے آج سے پندرہ سو سال پہلے بات کر دی ہے یہی دوستوں بات طریقہ کار ہے یورپ کا یہی طریقہ کار ہے امریکہ کا یہی طریقہ کار ہے ملک کا یہی طریقہ کار ہے تمام کفر طبقوں کا کہ وہ کمزور مسلمانوں کو ترقی پذیر ملکوں کو وہ کچھ نہ کچھ سوتی بدبو مدد دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے ناجائز کام کرواتے ہیں جن ناجائز کئی کاموں کو ہمارے صدر صاحب کر چکے ہیں طریقہ کار ہوتا ہے اور قرآن نے پہلے کہا ہے کہ یہ کام وہ نہ کرو اور اپنے امال کو صدقات کو ضائع نہ کرو اس کافر کی طرح کہ جو کافر یوں پیسے خرچ کرتے ہیں اس میں احسان بھی جتلاتے ہیں تکلیف بھی دیتے ہیں اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں شہرت ان کو مقصود ہے اتنے اور اب ڈالا جی ہم نے مدد کر دی اور کیا مدد کر دی تم نے ارب ڈالا صدر صاحب کو اس لیے دیے ہیں کہ مدرسوں کو بالکل ختم کرو وہ کہتے ہیں صاحب صحیح بندہ نہیں ہے اس نے ایک دو مدرسے ختم کیے ہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ بیس ہزار مدرسے ہیں پاکستان میں سب کو ختم کرو اس نے صرف یہ مخلص وفادار نہیں ہے بہرحال میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی چنگاری دیتا ہوں کہ یہ حالات ہیں ہمارے اور قرآن مجید کا انتباہ کس طریقے پر ہو رہا ہے یہ کتاب ہے ازلی یہ دائمی ہے یہ محفوظ ہے یہ لا ریب ہے یہ ہمیشہ رہے گی اور اس کے صداقت والے پیغام ہر دور کے لوگوں پر منتقل ہوتے رہیں گے فرمایا یا الذین آمنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والاذا الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر اگے مثال دی کہ مثلا صفوان علیہ تراب جو شخص ان نیتوں کے ساتھ دیتا ہے پیسے وہ ایسا ہے جیسے ایک چٹیل پتھر ہے اس کے اوپر کچھ مرور دور سے گرد آ گئی پھر سخت بارش آئی تو وہ گرد ساری دھل جائے گی صاف پتھر رہ جائے گا مقصد یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کون شخص ہے جو پتھر کے اوپر گرد جمع ہو جائے اس میں بیج بوئے گا کہ کل گندم نکلے گی نہیں نکلے گی لہذا گندم اس انفاق کی سبھی اللہ میں نکلے گی جو صحیح زمین پہ دبو صحیح مٹی میں بتو یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر جب صحیح نیت کے ساتھ صحیح مٹی میں دو گے میں ہونے کی کام آئے گی دنیا میں ہونے کی کام آئے گی اور اگر کے کے طور پر ہوا تو وہ پتھر اوپر کی مثال ہے بہو وابل فطرت بہو سلبا کہ اس پر موٹے موٹے تتوں والی بارش آئے گی وابل کہتے ہیں اس بارش کو جو موٹے موٹے والی ہو فطرت بہو سلبا وہ اس کو صاف کر دے گی یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس حدیس میں موتزلہ کا رد ہو رہا ہے موتزلہ ایک فرقہ زالہ ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے سے ہے اب بھی اس کے افراد موجود ہیں کا یہ ہے کہ سیعہ حسنات کو نقصان نہیں پہنچاتی انسان کے گناہ انسان کی نیکیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے یہ بالکل موتزلہ کے مسئلہ کا کیوں یا قرآن مجید نے کہا اے ایمان والے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتنا کر تکلیف دے کر معلوم ہے احسان جتلانا بری بات ہے تکلیف دینا بری بات ہے اور اس سے آل ایمان کے اچھے اعمال ہو گئے صدقات خراب ہو گئے تو یہ ان کا مذہب کا رد کیا روح والے مفسر نے اور بھی ان کے طریقہ کار اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے آخر میں ایک بات کرتے ہیں دوستو علماء نے یہ بات لکھی ہے اور علماء ایسے بات نہیں لکھتے وہ ان کا صبح شام کا اوڑھنا بچھونا کھنگالنا انہی کتابوں کو ہوتا ہے قرآن اس کی تفسیر حدیث ان کی شرح علماء فتح محدثین کی باتیں کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو دیمت کی طرح اس کے ایمان و اعمال کو ضائع کر دیتی ہے ایک شرک اور ایک خواہش کی اتباع خواہش نفس کی اتباع یہ خواہش نفس کی اتباع ایسی چیز ہے کہ بہت سارے ریاضت اور مجاہدے والوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے ایک تو خواہش نفس کی وہ اتباع کر رہا ہے نا کہ جیسے کوئی اوپری سی گاڑی آئی نا پولیس والوں کو کرنٹ دیکھا ہے آپ لوگ ایک ہوتے ہیں اور اگر ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے پولیس بھاگ بھی نہیں سکتی اتنے یہ کپڑے اتنے ہوتے ہیں لیکن جب ایک پولیس سی گاڑی ہوتے ہیں تو ایسے یوں کرتے ہیں یہ ایسے کرتی یہ تو گنا کر رہا ہے وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اچھا لیکن ایک شخص ہے کہ وہ ہمارے طرح خوشبو خزو کے ساتھ نفر ادا کر رہا ہے اور دل میں خیال کر رہا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے یہ اس سے بڑا اندر دشمن لے کے بیٹھا ہے جو اس کے ایمان اور امال کو یہ خواہش نفس جو اندر کرو ضائع کر رہی ہے خواہش نفس کی اتباع اور شرک کی ہو ہو یا اکبر اس انسان کے امان اور ایمان رہ آخری بات یہ ہے ایک ہوتے انسان کے اموال جو اس نے جمع کیے ایک ہوتی ہے انسان کے اعمال افعال یاد رکھے دوستو میں جو علماء کی بات کر رہا تھا نا کہ وہ ایک عرف نکالتے ہیں لطف انسان کے اعمال اور افعال وہ انسان کے کام آتے ہیں انسان کا انبار جو اس نے پاس جوڑے رکھا ذخیرہ اندوزی کرتا رہا کہیں آگے پیچھے نہیں خرچ کیا جمع کر کر آپ انسان کا مال انسان کو فائدہ نہیں دے گا اگر دیتا ہوتا ہے تو صدر صاحب کیوں پڑھائی ڈھونڈ رہا ہے بہت کوٹیاں بنائی ہیں ہر جگہ پر وہ کوٹیاں کسی کو دے کے اپنی جان چھوڑا دینا انسان کو انسان کو فائدہ نہیں دیتے انسان کے اعمال اور افعال انسان کو فائدہ دیتے ہیں اور یہ ایسا فائدہ دیتے ہیں کہ سب دنیا میں وفا ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کی قدر میں ڈال کر مٹی ڈال دیتے ہیں انسان کا اپنا عقیدہ اور اپنا امال اور آخرت میں بھی ساتھ ہوتا ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے من بسم الرحمن ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بررة أصابها وابل فآتت أكلها زعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم Thank you. اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ابتغاء امر ذات اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کو تلاش کرنا و تصبیتا من انفسہم دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اسلام پر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تر و تازہ باغ ہوتا ہے اور اس باغ کے اوپر خوب موسل دھار بارش برسے پھر وہ باغ ڈبل قسم کے پھل لائے زیادہ پھل لائے کئی لمحے سے بہا وابلوں اگر اس باغ پر زیادہ بارش نہ ہو تھوڑی سی بارش بھی ہو فقل جس کو شبنم نما کہتے ہیں وہ بارش ہو تب بھی وہ پھلاور ہو جاتا ہے اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اود احدکم ان تکون لہو جنت من نخیل و آناب کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجور کا ہو اور ایک انگور کا ہو اور اس باغ کے درمیان سے نہریں جاری ہوں لہو فیہا من کل الثمرات اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل بھی ہوں کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے زہر ہر کوئی پسند کرتا ہے وہ اب اس شخص کے اوپر بڑھاپا بھی آ گیا جس کا باغ ہے اور اس کی اولاد بھی بچے بھی کمزور ہیں کمائی قابل نہیں ہیں باغ ال ہو گیا خود بوڑھا ہو گیا بچے چھوٹے ہیں کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے باغ کے اوپر ایک آندھی آئے جس آندھی میں آگ ہو اور آگ اس کے باغ کو جلا دے یہ سب کچھ ختم ہو جائے کیا کوئی پسند کرتا ہے مقصد یہ کہ کوئی بھی اس طرح پسند نہیں کرتا پر میں ایسی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیوں کو تاکہ تم غور و فکر کرو بات چل رہی تھی پہلے بھی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پرسوں والے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ نیکی کر کے انفاق فی سبیل اللہ کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے احسان جتلا کر یا احساس دے کے وغیرہ تھوڑا سا مجھے آج کے درس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا اپنی ثابت قدمی کے دین پر اسلام پر نیکی پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے دل میں ایک توانائی ہو صلاحیت ہو نیکی کی اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کی رضا مقصود ہے بس اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ادھر ہمارے نمازی ہیں دیر سے تھوڑا درس میں آتے ہیں تو انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا پتنی گردن توڑ یا ایسا کوئی بخار تو میں وہاں داخل کر کے بیٹھا تھا باہر تو کسی نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو وغیرہ تو میں نے بتایا کہ بیٹا پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ گردن توڑ بخار ہے اس کو بہت پریشانی ہے بس دعا کرو اس بندے نے یہ کہا کہ آپ نے حقیقت کیا ہے بچے کا وہ جو باہر بندہ فرض کرو آج صاحب جیسا کوئی بندہ بزرگ انہوں نے کہا جی نہیں کیا کہا جاؤ حقیقت کرو حقیقے سے یہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں بچہ تو اندر زیر علاج ہے ہی ہے ڈاکٹر کچھ کرتے ہی رہیں گے یہ شخص وہیں سے چلا اور جا کے بکرے خرید کے ذبح کیے کہتا ہے وہ ذبح کرتے وقت میرے دل میں ایک اطمینان سا ایک عجیب سی کوئی سکون سا آیا ہے جب میں یہاں آیا واپس شام کو تو ڈاکٹر نے کہا کہ الحمد للہ آپ کا بچہ صحیح ہو گیا آپ لے جاؤ اب لے جاؤ وہ فارغ ہو گیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک دو دن دوائی استعمال کرو تو یہ جو کی سبیل اللہ ہے صدقہ ہے حقیقہ ہے قربانی ہے اس میں انسان کا ہر لحاظ سے اپنا فائدہ ہے ہر لحاظ سے کہ خود پر سکون آیا بیماریاں پریشانیاں مسائل دور ہو گئے آخرت کے اعتبار سے ذخیرہ ہو گیا اور فقیروں نے بھی کھا لیا آپ نے پہلے بات سنی ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی شخص نے کوئی گندا باجرہ جوار ایسے کوئی پودا لگا دیا اور بس کہتے ہو جائے گا کسی کا بھلا ہو جائے گا تو کوئی چڑی چوک کر چلی جاتی ہے دانا کسی جانور نے منہ ڈال دیا اس کی فصل میں کوئی گزرتے ہوئے بندے نے اس کا مالٹا توڑ دیا یہ بھی اس مالے کے عرض وہ جو کھیتی والا ہے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی کہ یہ صدقہ ہو رہا ہے یہ سب ہے تو ثواب ملتا ہے یہ آخرت کا اور دوسری بات ایک اور ہے کہ کسی کا بھلا کرنا یہ بھی تو ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کسی کو کھانا کھلا دیا یا قربانی کی ہے تو غریب کے گھر گوشت دے دیا اپنا تو فرض ہو گیا ہی ادا لیکن یہ بھی تو سوچو کہ حدیث میں رسول پاک کا فرمان ہے خیر الناس میں ینفع الناس بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی کو نفع پہنچائے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا حقیقہ کیا کسی رشتہ دار کو دے دیا کسی اور مستحق کو دے دیا تو یہ سب فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اپنا ذمہ سے بھی ہونا ہو گیا آخرت کا بھی سکیلا ہو گیا ایک مسکین کا بھی بھلا ہو گیا اور میں محمد صلی اللہ ابتغاء میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے محلے میں غریبوں کا مسکینوں کا محتاجوں کا خیال رکھا کرو نہیں رکھو گے تو اللہ پاک فرماتے ہم بیمار کر دیں گے پھر تم صدقہ کرو گے خود ہی بیماری کو دور کرنے کے لیے تو پہلے سے ترتیب صحیح رکھو وہ بریلیوں والے مولوی صاحبان والی بات نہ ہو وہ کسی مولوی صاحب نے نا ان سے کہا کہ یار بات یہ کہ آج کل آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے جیسے آج کل ہے ہی سچ بات یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جی ہم آٹا روٹی دال نہیں پورا کر سکتے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ویسے ہی کہتے ہیں اتنا تو آٹا مہنگا نہیں ہے مطلب پانچ سات سال دس سال پہلے کی بات ہے ویسے ہی لوگ کہتے ہیں یہ اب مجھے بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ سچ یہی ہے کہ بندہ کھانا بھی نہیں پورا کر سکتا کہ وہ کیا اس بندے جس کی تین چار ہزار تنخواہ ہو ایک بوری اس کے گھر آٹا آئے گا تو ایک گھی کا تو بس ختم ہو گیا نظام اس کا تو یہ اس مولی صاحب نے ایک بریلوی مولی صاحب سے کہا کہ بات سنو آٹا بڑا مہنگا ہو گیا ہے تو اس نے کہا کوئی میں نہیں کیا پریشانی کی بات ہے ہمارے محلے میں دس بارہ بندے فوت ہو چکے ہیں ان کے گھر سے کھانا جاری ہے آ رہا جب یہ سسٹم ختم ہوگا کوئی اور مر رہے گا ہمارا کام تو چلتا ہے دارالعلوم دو بند میں طالب علم داخلے کے لیے گئے تو وہ داخلہ کہیں لیٹ پہنچے پورے علاقے سے بھی جاتے تھے سارے علاقے سے تو ایک ایک علاقے کا دار لوگ دو میں جا کے طالب علم پڑھتا پیدل سفر تھے تو کوئی لیٹ پہنچا جب لیٹ پہنچے تو داخلے بند ہو گئے محتمین صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس کھانے کا جو انتظام تھا وہ کتنے بچوں کا تھا جتنے ہم نے داخل کر لیے ہیں تو آپ نہیں ہم کر سکتے اس نے کہا جی آپ سبق سننے پڑھنے کے لیے آپ داخلہ دے دیں کھانے کا مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کے حوالے میں بہت دور سے ہوں ادھر اس علاقے سے کہیں سے تو ہو گیا داخلہ ہو گیا شروع ہو گیا نظام اس زمانے میں نہ لوگ گندم اکٹھی اوسر نکال کے مدرسوں میں دے دیتے تھے اس مہینے میں پھر مدرسے والے سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی بوریاں گندم آ گئی ہے اور ہم اتنے طالب علم ایک سال میں رکھ سکتے ہیں پڑھاتے ہیں اتفاق سے شام کو کوئی بندہ فوت ہو گیا دارال دوبند گاؤں کا اس نے آ کر یہ کہا کہ ہم پندرہ بیس دن صدقے کے طور پر کھانا دیں گے کہ اللہ پاک ہمارے اس مرحوم کی مغفرت فرمائے تو متم صاحب نے کہا تھا وہ طالب علم کدھر ہے جس کا کھانا جاری نہیں کیا تھا اور داخلہ دیا تھا تو کہا جی ادھر ہی ہے کہا بھائی یہ بندہ آپ کو ہر روز کھانا لائے گا شام کو نا ٹھیک ہے جی وہ بیس دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک بندہ اور فوت ہو گیا وہ بندہ آ گیا کہ حضرت ہم نے پندرہ بیس دن ایک صدقے کے طور پر کھانا دینا ہے تو کوئی طالب علم ہو ہم نے کہا جی یہ طالب علم ہے اتفاق وہ بیس دن پورے نہیں ہوئے ایک اور بندہ فوت ہو گیا صاحب نے جمعے کے دن اعلان کیا کہ بات یہ ہے بھائی ہم نے اس کو داخلہ نہیں دیا تھا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے اس لڑکے کے کھانے کا انتظام کرو ورنہ ایک ختم ہو جاؤ تو بات یہ کہ پہلے ہی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے اللہ پاک ایک مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مشکلوں میں اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہو مشکلوں میں مسائل میں اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہو تو خوشیوں میں بھی اس کو یاد کیا کرو پھر مشکلوں میں بھی وہ تمہارے پہنچ فریاد کو پہنچے گا تو برانس اللہ علام ایک لوگ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں ان کی دو نیتیں ہوتی ہیں ایک اللہ کی رضا اور دوسرا اپنا اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنا دیکھو نا جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اس کے بعد ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے جو شخص نماز کا پابند ہے نا آپ یقین کرو کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے پہلے نا اس کا دل ایسے بے الجھا سا عجیب سا نظام سا ہوتا ہے اور جیسے وہ نماز اس نے ادا کر لی تو ایک راحت سا سکون سا جیسے بوجھ سا تھا اور وہ ادا ہو گیا ہے یہی یہی خوبی یہی کیف ہر نیکی کا ہے نماز کا ہے حج عمرے کا ہے رمضان کے روزوں کا ہے اور ایک کی سبھی اللہ کا ہے اللہ کے راستے دے دیکھا دینے سے پہلے آپ اللہ سے کریں کا اللہ میں خالص آپ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں میرے علم تو اتنا ہی ہے کہ یہ معلوم نہیں مستحق ہے یا نہیں مستحق لیکن تیرے نام پر تو سوال ہے ہم نے آپ کے نام کی لاد رکھنی ہے کہ اللہ کے نام پر وہ مانگ رہا ہے تو دونوں ہوتے ہیں ایک اللہ کی رضا اور دوسرا اپنی ثابت قدمی انفاق کی سبیل اللہ سے بھی انسان دین پر ثابت قدم رہتا ہے اپنا معمول ہو جیسے آپ کئی ساتھیوں کا ماشاء اللہ معمول ہے فرمایا ان کی مثال کا جنت اس انفاق کی سبیل اللہ والے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تر و تازہ باغ ہو تر و تازہ تبھی ہوتا ہے کہ جب زمین اچھی ہو پھر باغ تر و تازہ ہوتا ہے اس پر محنت صحیح ہوئی ہو اور اب اس پر خوب موقع اور محل کی مناسبت سے خوب بارش بھی ہو گئی اب یہ باغ پہلے سے ترقا رہا تھا اب اوپر سے موقع کے مطابق اچھی بارش ہو گئی تو زیفین وہ جتنے پھل پہلے لاتا تھا یہ باغ اس دفعہ اس نے اسے ڈبل پھل لایا کہ وہ اس کے موافق ہو گئی فرمایا علم سے بابا یہ بات ایسا ہے کہ اس پر بڑی بارش نہ بھی ہو یہ ویسے بھی ترقا ہے تو فتل ہلکی سی بھی ہو گئی بارش ہلکی سی بھی ہو گئی تب بھی یہ باپ پھل آور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے دیکھ رہا ہے یہ مثال دی ہے اس پر غور کرنا ہے انفاق کی سبیل اللہ والے شخص کی مثال باپ کے ساتھ دی ہے اب انفاق کی سبیل اللہ والے شخص کے ذمہ ایک تو ہے کہ رزق حلال دے دوسری بات یہ ہے کہ سنت طریقے پر ہو تیسری بات ہوئی جو احسان نہ رہا ہے کسی فقیر کو تکلیف نہ دے اپنے جن کا حق واجب ہے ان کا حق چھین کر دوسرے کو نہ دے اور آخر میں یہ بات ہے کہ صحیح مستحق کو دے رزق حلال دے اخلاص کے ساتھ دے اپنے ذمہ جو حق واجب ہے ان سے چھین کر دوسروں کو نہ دے اور صحیح مسرت تک پہنچائے صحیح مستحق کو دے تو اس کا یہ دینا ایسا بڑے گا جیسے کہ وہ پھل بڑھ گیا تھا کہ یہ جب ساری شرطیں پوری ہوں گی انفاق کی سبھی اللہ کرنے والے شخص کی تو اس کو اتنا بدل ملے گا جیسے اس باغ کی مثال دی ہے کہ یوں تر تازہ ہوتا رہے گا پھر باپ کے ساتھ تشبیح کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ باپ فصل سے عام فصل سے باپ کی پائیداری اور طوالت وہ زیادہ ہوتی ہے بمقابل گندم کے فصل کے باجرے جوار کسی دال کے فصل کے باغ تو ایک ہی دفعہ لگایا جاتا ہے اور وہ کئی عرصے تک وہ پھل دیتا رہتا ہے اگر اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہو تو وہ ایک عرصے تک پھل دیتا ہے باپ لہذا اخلاص کے ساتھ جس نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا اس کی مثال باغ کی ہے جیسے باغ ایک لمبے عرصے تک پھل دیتا رہتا ہے ایسے ہی اس کی نیکی بھی ایک لمبے عرصے تک سرکہ جاتی رہے گی جیسے وہ باغ والا شخص اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے باغ محفوظ رہتا ہے ایسے یہ شخص اپنی نیکی کی حفاظت کرے کہ اس کے بعد ایسا نہ ہو یہاں تو بڑی مشکل سے کوئی نیکی کمائی اور نکل کر جھوٹ بول دیا فراڈ کر دیا کچھ اور غلطی کر دی بد نظری ہو گئی تو وہ تو پھر ضائع ہو گیا باپ کی حفاظت نہیں ہوئی وہ تو چپ گئی چڑیاں پھر کھیت پھر کیا وہ حفاظت بات کی رہے گی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے نیکی کر کے اس نیکی کو سنبھالنا ہے اس نیکی کو سنبھالنا ہے کوئی گناہ نہیں کرنا یہ کوشش کرنی ہے اور جیسے گناہ کہیں ہو گیا فوراً استغفار کرنی ہے تو وہ بار محفوظ رہے گا فرمایا قرآن پاک نے ایک اور مثال دی وہاں انگور کھجور کے باغ زیادہ ہوتے تھے اور ان لوگوں کا سفر جو ہے وہ شام کے علاقے میں ہوتا تھا عرب لوگوں کا اب بھی اسی طرح کی ان کا کی ترتیب ہے اور شام اور فلسطین کا خطہ ہے صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے میں پہلے آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور طائف بھی جنت کا ٹکڑا ہے طائف جو مکہ مکرمہ کے پاس ہے وہ ٹکڑا شام سے لے کر طائف میں رکھا گیا ہے اور فلسطین یہ شام کے علاقہ جنتی سرزمین جیسے کہ دو بار قرآن آتا ہے دو دو دریا فراق نجلا یہ جنت کی نہریں ہیں اور ایک وہ زمزم کی ترتیب ہے اور اسی طریقے سے کچھ زمین بھی جنتی ہے جیسے روزہ الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ممبری بیتی ریاضت جنہ ایسی جنت جنت المکی اور بیت اللہ شریف کی جگہ یہ جنت کی جگہ ہیں تو اسی طرح فلسطین کا علاقہ وغیرہ یہ باغوں کے اعتبار سے خوب لگا ہوا علاقہ ہے اور اس میں یہ دو چیزیں انجیر اور انگور وغیرہ یہاں دو مثالیں تھیں کیا تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے کہ انگور کا اس کے پاس باغ ہو اور کھجور کا باغ ہو اور اس کے نیچے سے بھی نہریں جا رہی ہوں خوب تر و تازہ ہو باغ کے درمیان میں جو نہریں ہوتی ہیں نا وہ باغ کی زمین میں اور فصل بھی لگائی جا سکتی ہے اندرون میں پنجاب والے لوگ جانتے ہیں لہو من کل بس ہر لحاظ سے وہ باغ ہی لا رہا ہے درمیان میں کھیتی لگاتے ہیں وہ بھی قیمتی ہے باغ بھی قیمتی ہے اب یہ شخص بوڑھا ہو گیا جس کا باغ تھا اس کے آزار نے جواب دے دیا ہے بوڑھا ہو گیا اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اولاد بالکل چھوٹی ہے ضعیف ہے وہ کمانے کے قابل نہیں ہے یہ قرآن نے مثال جو دی ہے یہ عجم کی مثال ہے دوستو عجم کی ہم کی ہم عربوں میں شادی اتنی تاخیر سے نہیں ہوتی یہ مکتب و والے وغیرہ ساتھی جو عرب ہمارے جاننے والے دوست ہیں اچھا وہ ہیں ہماری طرح اور ان کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ دوست ہے تمہارا نہ ہاں ہے بھی نہیں یہ ہمارا دوست نہیں ہے یہ ہمارا بیٹا ہے تو بات یہ ہے پرانے زمانے میں سرحد والے لوگ بھی جلدی شادی کرتے تھے اب تو ان میں بھی تھوڑا سا تصنع حاصل کر لیا ہے شادی اولاد کی جلدی کرنی چاہیے رزق کو یغنکم اللہ من فضلی قرآن نے بتایا ہے سچی بات ہے یہ کہ شادی کراؤ اگر تم غریب ہو غربت سے مت ڈرو یہ کونوں سے کہا یہ لکھم اللہ من فضلی رزق اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے وہ رزق اور دے دیں گے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو بہو آئے گی حج صاحب اس کی برکت سے بہت رزق ہو جائے گا تو شادی جلدی ہونی چاہیے کہ جب والد صاحب بوڑھے ہوں تو جوان ہو کے قابل ہو ہمارے یہاں شادی پینتیس سال چالیس سال میں جا کے شادی ہوتی ہے جب بڑھاپے میں انسان قدم رکھ چکا ہوتا ہے اور جب اولاد پانچ سات سال کی ہوتی ہے تو یہ شخص بالکل قریب قبر پہنچ چکا ہوتا ہے ایسا نہیں شادی جلدی کرنی چاہیے اور یہ زیادہ رسم و روایات بناوا تسنو یہ کوٹیاں یہ گاڑیاں یہ فلان ان میں مت آؤ شیطان بھی قابو میں ہو جائے گا اور ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا کل خدمت کے لیے اولاد بھی صحیح کام کرے گی فرمایا یہ باپ بوڑھا ہو گیا اولاد اس کی کمزور ہے ضعیف ہے لیکن اب بتاؤ جس نے پوری جوانی میں ایک باپ بنایا اور اب وہ برا ہو گیا اور طوفان آ گیا اس میں آگ آ گئی اور وہاں کو جلا دیا کوئی یہ پسند کرے گا کوئی بھی نہیں پسند کرے گا اس مثال کو دے کر یہ سمجھایا ہے کہ اپنے ایمان کو ہمارے صالحہ کو جب بجا لاؤ تو اس کے بعد ان کو آگ سے نہ جلاؤ غیبت کی آنکھ سے بدنظری کی آنکھ سے دھوکے کی آنکھ سے جھوٹ کی آنکھ سے اور طرح طرح کے گناہوں کی سے اپنے سابقہ نیکیوں والے پھلوں کو نہ جلاؤ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا اور ایک بات آخر میں کر کے ختم کرتے ہیں نے دیکھا ہے عجیب بات ہے دوستو کہ کمائی وہ ہونی چاہیے انسان کی جو مشکل کے وقت کام آئے ایسا ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے کون سی کمائی ایسی ہو کہ جو مشکل کے وقت مجھے کام آئے سچی بات یہ ہے وہ صرف ایمان اور ہمارے صالحہ ہی ہیں ہے کہ جو انسان کو مشکل کے وقت کام آتے ہیں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عید کی تشریح میں یہ فرمایا کہ جو شخص نیک کمال کرتا ہے پھر اس کے بعد عمل بند کر دیتا ہے آخر میں آخر میں گناہ کر دیتا ہے وہ نیک کمال والی کھیتی ضائع ہو جاتی ہے اللہ پاک سمجھ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم أي إيمان معلوم خرچ کرو پاکیزہ چیز جو تم نے کمائی ہے پاکیزہ چیز میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے اللہ نباتات پھل سبزیوں کی شکل میں نکالی ہے ولا تیم نمول خلی سرمند اور گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو بلس تم بے آفزی جب کہ تم خود اس کو نہیں لیتے ہو اللہ ان تو مضوفی مگر بالفرض لوگ تو چشم پوشی کی شکل میں لیتے ہو ایسی خراب چیز اللہ کے راستے میں نہ دو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف والا ہے بات چل رہی تھی انفاق کی سبیل اللہ کی اسی کے متعلق آج ایک اور اصول کا ذکر کیا ہے اس میں ایک تو اصول ذکر ہوا ہے اور دوسرا کچھ مسائل بھی ذکر ہوں گے من الارض زمین کی پیداوار میں سے پہلے یہ بتایا تھا کہ احسان نہیں جب لانا چاہیے جس کو دیا ہے تکلیف نہیں دو اس کو اور اسی طریقے سے ریاکاری نہ کرو اس سے سزائیں ہو جاتا ہے صدقہ آج فرمایا ہے کہ ایمان والو انفقو من طیبات ما کسبتو تو اے ایمان والو جو تم نے کمائی کی ہے اس میں سے پاکیزہ چیز جو پاکیزہ کمائی کی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کے راستے میں دو رزق حلال ہو اور اچھی چیز ہو طیبات میں دونوں چیزیں داخل ہیں کہ چیز اعلیٰ ہو اور حلال ہو درمیانی چیز خراب چیز جس کو خود نہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں نہ دو یہاں انفکو میں طیبہ یہاں کا اخرجنا تو من الارض میں علماء نے لکھا ہے کہ صدقات واجب مراد ہیں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر وغیرہ اور عشر یعنی زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا جو صدقہ ہے وہ یہاں اس کا حکم ہوا ہے امر کے ساتھ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغیر باقی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کے حالات کے بغیر صدقہ قبول نہیں ہوتا حرام چیز کہیں سے چوری کی ہے رشوت دی ہے لوٹا ہے دھوکہ دیا ہے اب چاہتا ہے چلو اس میں سے صدقہ بھی نکال دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے وہ جنت کے لیے کوئی سامان نہیں بنایا اس نے جہنم کی میں اضافہ کیا ہے رزق حرام وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا صدقہ کا کرنا وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی عذاب یہ بری چیز ہے اللہ کی رضا خوش ملگی یہ اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غذب اور عذاب یہ جو بری چیز ہے اور رزق حرام یہ بھی بری چیز ہے اب ایک برائی دوسری بری چیز کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی اگر کسی برائی کو ختم کرنا ہو تو اس برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے اللہ کی ناراضگی غذا اور عذاب یہ بری چیز ہے انسان کے عمال بات برے ہوتے ہیں اس وجہ سے پھر عذاب کے فیصلے ہو جاتے ہیں ناراضگی کے فیصلے ہو جاتے ہیں یہ بری چیز ہے برے عمال براضی کا بری چیز ہے اس پر جو سزا کا فیصلہ ہوا وہ بری چیز ہے اب اس کو اچھائی کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے اور اچھائی کیا ہے کہ صحیح امان اچھائی کیا ہے کہ رزق حلال صدقے کے طور پر دے تو پھر یہ رزق حلال اچھی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب اور غلط جو بری چیز ہو چکی ہے ہمارے پاس جن سے اس کو دور کر دے گی لیکن اگر رزق حرام ہو تو پھر وہ عذاب میں اور اضافہ کرے گی اس میں کوئی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی دور نہیں ہوگی اس کو فرمایا انفبو من طیبات ما جبا تو جو تم نے کمائی کی ہے کاروبار کر کے ملازمت کر کے یا کچھ بھی طریقے سے تمہارے پاس وراثت کی شکل میں آ گیا جو بھی ہے اس میں سے یعنی حلال چیز چیز چیز دو دو اور اعلیٰ وہ جس کو خود طبیعت نہیں چاہیے اللہ کے راستے میں اگر دی گئی ہے تو اس کا ثواب نہیں ہے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ چیز مجھے پسند ہے میرا دل اس کے ساتھ متعلق ہے پھر اس میں اللہ کے راستے میں دے پھر اس کو فائدہ ہوگا یہی وجہ ہے قربانی کے جانور میں جو حدیث میں آتا ہے کہ اس اس اس کو کو کو رکھو پالو فربا کرو پھر محبت ہو جاتی ہے جانور کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اللہ کے نام پر ذبح کرو تو محبوب چیز کو ذبح کیا ہے دینا ہوگا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین میں سے اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں انفاق کی اللہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے آگے بھی آ رہا ہے اور بہت سارے مقام پہ آئے گا کہ اللہ کے راستے میں جو دیا ہوا مال ہے اس کا موتی کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے دونوں زبانوں میں فائدہ ہے اللہ کے راستے میں جو شخص مال جس کے حالات خرچ کر رہا ایک اور مقام پہ فرمایا ہے جو یہاں کو آگے کہ سودی معاملے سے انسان ختم ہو جاتا ہے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں ملک ہمارا تباہ ہو جائے سود کی وجہ سے وہ جرم بھی سمجھ پا اور صدقے سے بڑھے گا پھیلے گا اضافہ ہوگا آپ دیکھو نا ابتدائی ہجرت میں پہلے سال کیا صدقہ صاحب احترام نے کیا اور انتہائی یعنی آپ کا جب آخری سال ہو تو سب کو تقسیم کرنے والے ہیں جب ابتدائی ہجرت کی تو قرآن پاک نے اس کو کہا لن فکرا المہاجرین جب دس سال مدینہ میں ہو گئے تو اس یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے حکم آیا ان نب صدقات الفقراء المساکین والعاملین کے فلانا فلانا کو صدقہ دینا ہے صدقہ تھوڑا ہی رہا وہ حساب کا سبب بنتا ہے علماء نے لکھا ہے جو شخص زکات کا حساب صحیح طریقے سے بیٹھ کر اسلامی سال کا کوئی دن مقرر کرے اسلامی مہینے کا کوئی دن مقرر کرے صحیح بیٹھ کر اپنی تمام پونجی پر نظر ڈالے خوش ہو کر زکات نکالے دس ہزار بنی دوبارہ کر دے کوئی کمی پیشی نہ ہو خوش ہو کر وہ یقین کرے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ زیادہ پیسوں کی زکات نکالے گا بڑھتا ہے پیسہ گھٹتا نہیں ہے اور جب کوئی شخص انہیں پیسوں کا اگر اس نے کوئی گاڑی خریدی یا پلاٹ خریدا تو یہ بھی تو برن ہے نا یہ بھی تو برمن ہے کہ اس کے پاس ہے وہ جل تو نہیں گیا ضائع تو نہیں ہو گیا چوری تو نہیں ہو گیا تو جب دیتا ہے زکات جب ہے اس کا نام کرتا ہے اس کو دیتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا سب کا چلتا نہیں تباہ نہیں ہوتا ایک اور مقام قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ وما انفقت شیئن فوہیت لکھو وہ خیر الراس کی جو تم کچھ بھی منشل یعنی ہے یہ یہ نکرہ ہے اور عربی گرامر اگر پڑھو گے تو نکرے پر جب تنمین داخل ہو جائے تو اور تھوڑی سی چیز تھوڑی سی چیز میں یہاں پر مستا ہے ذرا بھی کہا اور ذرا بھی کہا تنمین کی بڑھ تھوڑی سی چیز بھی کی ہم اس کو بھی دے دیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی نیکی یہ سمجھے کہ یار اس نے تو تھوڑی سی نیکی کی ہے اس کو فرشتوں کو کہا کہ تھوڑی نیکی کرے اس کو لکھنا نہ کرو جو زیادہ زیادہ نیکی کرے تھوڑی سی نیکی کی ہم اس کو ہاں لکھیں گے آپ کو اس کا بدل دیں وما انفقتم من شد من بھی تجزیہ ہے یعنی کچھ پھر شہید نہیں ہے کچھ پھر اس پر تمرین جائے اور کچھ پھر یعنی تھوڑا سا بھی تو نہیں اللہ کے راستے میں دیا وہ ہوا ہم اس کے پیچھے اس کا اچھا جان چھین لے جائے جو تھوڑا سا میرے پاس ہے ہم اس کے پیچھے اس سے اچھا جان چھین لے کر آئیں گے کیا وہ کئی لوگ اس لیے کہ ہم بہترین رزق دینے والے ہیں ہم اچھا جان چھین لا سکتے ہیں آپ کو تو ایک ہے ہم اس کے پیچھے اچھا بندہ سن لے کر آئیں گے دس گنا ہو سکتا ہے دنیا میں ہی دے دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا شام سے جب کئی اونٹ وغیرہ غلہ آیا اور مدینہ میں اس وقت کم تھی گندم تھی غلے تھی تو تاجروں نے ریٹ اچھا دیا کسی نے تو روپئے تھا کسی نے کس طرح کہا کہ میں اس تاجر کو دوں گا جس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے دس گنا کا سارے مدینہ کے تاجر خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ ایسا کون تاجر ہے جو اسلام یعنی پر صلی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کا سارا غلہ خریدے گا اور دس گنا کر دے گا خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ اتنا نفع تو ہم نہیں دے سکتے کہ آگے بکے گا کیسے تو رجب صاحب کا موسم ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سب مدینہ کے مستحقین میں یہ میرے سو کے سو اونٹ کا جو غلہ تقسیم کر دیا جائے اور اللہ کے پاس میں نے بھیج دیا اللہ اب دنیا فقط تک انہیں دیتا ہے اب بتاؤ آپ کسی کوئی دس گنا دے سکتا ہے تو آپ کو دیتا ہوں تو فرمایا انفقو من طیب کے بعد اللہ تعالیٰ تم تو پاکیزہ چیز اچھی چیز اور اعلیٰ چیز حلال چیز پھر دیکھو اس کے ثمرات ایسے اچھے ہوں گے علماء نے لکھا ہے کہ جو جن اللہ نے حج کیا وہ وہاں اس تقسیمت کے ساتھ نقشہ بنا ہوا ہے جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے مسجد نبی میں وہاں پر دو ستونوں کے اوپر کھجوروں کے گچھے کا وہ نقشہ بنا ہوا ہے ایسے ایسے اس طرح سیمٹ کا وہاں ایک رسی باندھی ہوئی ہوتی تھی اور جو بھی مدینہ کے لوگ آتے جس کی کوئی کھجورے جیسی بھی کوئی گنجائش ہوتی وہ آ کر گچھا لٹکا دیتا تھا اور یہ طلبا والے جب ان میں سے کسی کو بھوک لگتی تو حضرت کا تقسیم فرماتے تو یہ اس کو استعمال کرتے تھا ایک دفعہ آپ کی نظر پڑی تو گچھا کوئی ناقص کھجور کا تھا مطلب خراب سمجھ رہے ہیں تو آپ نے یہ کے فرمائی کے دیکھو منتظر جب سجود گھر میں خراب ہو جائے پھر آ کر مسجد نبی میں اثار و سفر کے لیے تم درکار ہو یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے اچھی اور اعلیٰ چیز لے کر آؤ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جملہ آپ کا فرمانا تھا اس کے بعد کل سال گزر گئے ایک دن بھی ایسا اس رسی کے اوپر ہم نے ناقص کھجور کو نہیں دیکھا یہ عمل کی بات ہے سچی بات یہ ہے دوستوں کہ ہمارے گھروں میں جب اسی بالکل ناقص ہو تو بعض تو اس وقت فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی اس چیز کو دینے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کامل بات تو حضرت فاض رضی اللہ تعالیٰ کی ہے نا کہ جب اپنا کریم رنگ کا سوٹ خریدا اور وہ بھی ایک بات ہے کہ کریم رنگ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاض رضی اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے تھے کہ حضرت نے جب ہجرت کا سفر کیا تو آپ کا کوئی رنگ قصور تھا ان کو وہ روا اتنا پسند آئی ہے کہ یہ کریم رنگ قصور کرتے ہلکا ہاف ہے تو وہ اور اپنے غلام کا بھی اسی طرح قصور دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں تم یہ کیا کرتے ہو کہ کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا کاش فرق کی کیا بات ہے فرق کے فیصلے کو اللہ کے آپ کے پاس آپ لوگوں نے اللہ کو مقوم عند اللہ ہے اللہ کو دنیا میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ فرمایا تھا وہ گھر جو خود پہنو اس کو پھیلاؤ جو خود کھاؤ اس کو پھیلاؤ جو پھر استعمال کرے اس کو میں ہاں۔ اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں تو کسی بات کے بعد ماں کا سب تم جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے وہ ادا کے راستے میں کرنا امید آپ جو بندہ تمہارے لیے ہم نے نکالا ہے زمین میں سے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں دو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اور صدقات واجبہ کے ادا کرنے کا حکم ہے سب ساتھی جو زکات نکالنے والے ہیں اپنا اسلامی مہینے کا کوئی بھی معیت کیا کریں کوئی ضروری نہیں رمضان کا بے شک رمضان اور بات ہے اسلامی مہینے کا سال کا کوئی دن اور پھر اس میں بڑے اچھے انداز میں خوش ہو کر اللہ کا حکم ادا کرنے کا شکر ادا کریں لیکن آپ کو ہو اپنے دفتروں سے اپنے گھروں سے مسجد میں نماز کرنے کے لیے خوش ہو کر جاتے ہیں کوئی بکنگ بہت سے لوگ نہیں بھی آتے آپ بھی نہ آتے تو کیا ہو سکتا تھا بظاہر تو کچھ بھی نہیں وہ بات کی باتیں کے فیصلے ہیں جب خوش ہو کر ایسا عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں کے دونوں ساتھ مبارک دے رہے ہیں جب نماز میں آپ آ رہے ہیں خوش ہو کر آ رہے ہیں اردو بنا کر آ رہے ہیں خوشبو لگا کر آ رہے ہیں رمضان کے روز آ رہے ہیں خوش ہو کر آ رہے ہیں امام کو اللہ پاک کی توفیق دیتے ہیں ایسے ہی انصاف کی سبیل اللہ سکار جو نکالنی ہے خوش ہو کر دل پر جانا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مال سے کوئی کا کم ہو جائے گا یہ تو ہو جائے گا ایک یہ دوسرا یہ کہ ویسے مندر صدقہ دیتا رہتا ہے اور دیتے رہنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن زکات کا سسٹم اپنا فری ہے یہ نہیں ہے کہ زکات ابھی ادائی نہیں کی ہے کوئی سال کی نہیں ادا کی ہے اور ویسے آپ کو مل رہا ہے سب کا دے رہا ہے اچھی بات ہے یہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص اشراق سے آج فرق رہتا ہے اور صبح حکومت کی نماز کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے نماز نہیں کرتا یہ شخص گناہ گار ہے وہ مفت اس کے ذمہ واقع فرق نہیں ہے زمین کا جو بندہ ہے بہت سے آپ حضرات میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی گاؤں دیہات میں زمینیں ہیں تو زمین کی پیداوار میں دو تین اصول ہیں وہ یاد رکھیں ہمیشہ ایک یہ کتنی بھی پیداوار ہو اس پر اصول ہے اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ تو پھر زکات ہے ساڑھے بارہ تولہ چاندی تو پھر زکات ہے ایسا غصے کا اظہار نہیں ہے جو بھی پیداوار زمین کی ہو گئی اس پر غصب ہے خاص دس ٹماٹر ہو گئے دس پیاز ہو گئے دس چلو گندم ہو گئی سب پر غصب ہے اب دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر وہ اپنی محنت کے مطابق اس کو دیا جاتا ہے تو بیسواں حصہ ہے آسمان سے پانی آ کے اس کو سراب کرتا ہے تو پیداوار کا دسواں حصہ ہے اگر کسان کی محنت سے پانی لگتا ہے پیداوار کو ہے ہے ہے ہے ہے کچھ بھی ڈول تو پیداوار کا بیسواں حصہ اس ہے اور اللہ پاک کے نظر آپ کو بھی اللہ ہوگا اگر سے ہے تو اس میں پیداوار کا دسواں حصہ ہے تیسرا مزرو اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ کرو حاج صاحب کی زمین ہے انہوں نے کسی مظاہرہ کے طور پر کسی کو دی ہوئی ہے اور اصول یہ طے ہے کہ دو حصے کسان کا ہے ایک حصہ ان کا ہے اس لیے بات ہے کہ جو تقسیم کے بعد کسان کو دو حصے ملیں گے اس کے ذمہ ان دو حصوں کے اوپر اوشر ادا کرنا واجب ہے اور جو حصہ مالک کے عرض کو ملا اس میں سے مالک کے حق کو مشرق ادا کرنا بات ہے تقسیم کے بعد بعد میں میں ایک اگلی بات چوتھی یہ رہا ہے کہ لوگ مورتیوں سے نالیوں سے لوہار پردان بڑائی وغیرہ اس طرح کے دو چار جو پیسے والے لوگ ہیں ان سے پورا ساتھ خدمت لیتے ہیں اور پھر آخر میں جب دندم ہوتی ہے یا بازار ہے تو جیسے جیسے جیسے علاقے بات ہے تو اس وقت اس حکم کا ہوتا ہے کیسے والے ہنر مند حضرات کا تو یاد رکھو ہنر مند شخص کو جو اجرت دی گئی ہے گندگی سے وہ پہلے اس کا ادا پوری طرح کا ہو پھر اس کے بعد اس کو اجرت دی جائے اس کے اوپر وہ شرط نہیں ہے یہ بات یہ میں نے بڑے محتاط کے ساتھ ہنر مند حضرات کی بات کی ہے کیونکہ ان کو ہمارے معاشرے میں انگریز نے ایک نفر پڑھا کے کیوں بھی ہوتے ہیں یہ غلط بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کا خود پیغام لگایا تاکہ کوئی موچیوں کو کمی نہ کرے تاجدار دعا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے پہ خود پیغام لگا رہا اپنی قمیض مبارک پر خود پیغام لگائے سلائی کر لی تاکہ کوئی درتی کو کم نہیں کہہ کے اس کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ میری خود سنت ہے آپ نے اپنے بال کرنا ہوئے بالوں کو خود کاٹا مجھے آپ نے درست کروائی امام مسلم نے روایت اندر کی کہ مجھ سے جو دائر سے جب آپ آپ کو ہوتے تھے تو کبھی کبھی برابر نہیں کر لیتے تھے یوں بالوں کو درست کر دیتے ہیں نائی والا کام آپ نے کیا گویا کہ کوئی شخص نائی کو حقیق نہ سمجھے تو بات یہ ہے حقائق کے فیصلے یا ان پر ہونے کے فیصلے دنیا میں کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہیں وہ اللہ پاک کے اپنے اختیار میں ہے جو نیک زیادہ ہوگا وہ اللہ کو پتا ہے کون زیادہ نیک ہوگا وہ زیادہ قیمتی ہے پہلے وہ کوشچن نکال کر پھر ان کا ان ہونا کام کا ذرا آپ کو حصہ دے دینا چاہیے فرمایا گیا تو جن نمبر کو اپنی نمبر کو بری چیز کو ارادہ نہ کرے وہ فرق کرنے کا اگر ایسا کیا چیز تو وہ خود کوئی بری چیز کو نہیں لیتے ہو تو خود کو ایسے اللہ میں لکھنے دیتے ہو ان لاکھوں میں روٹی ہاں اگر دے بھی دیتے ہو تو ویسے کر دیں گے صاف مراد نہ ہو وغیرہ اور ریلوے اور ایڈورٹائزمنٹ کی جشن خوشی کر ہے فرمایا اللہ بنے گا उम्मीद याद रखो अल्लाह रास्ता वो इतिहास वो घनी तारीफ करना है इस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 کر دیتے ہیں اور جس کو اللہ پاک سمجھ عطا کر دیتے ہیں تو اس کو بہت بڑا خیر دے دیا گیا ہے کہ یہ بات نئی نصیحت حاصل کر سکتے اس کے مگر عقل والے لوگ بھی ہماری اس بات سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ نے نیات کا ترجمہ سنا ہے کل ہم بات کر رہے تھے کہ انفکو من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض میں زکاة اور عشر کا ذکر ہوا اسی کے ساتھ ایک بات رہ گئی تھی کہ خمس بعض دفعہ کسی جگہ سے زمین سے ایسا خزانہ مل جاتا ہے جو خدائی کی ہے وغیرہ اندر سے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے راستے میں دینا واجب ہے جیسا کہ آج کل پہاڑوں سے کہیں نمک کی کان ہے کہیں کوئلے کی کان ہے کہیں کوئی اور کان ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جتنی نکلی ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے اور باقی اپنے مصرف میں خرچ کرے بس جتنی نکلتی جائے گی یہ اس پر سال یا ضرورت نہیں ایک زمین میں اگر سال میں چار مرتبہ پیداوار آئی ہے چار مرتبہ اوسر دینا ہے تو ہر پیداوار کا اوسر ہے ایسی جتنا کوئلہ نکلتا جائے گا نمک نکلتا جائے گا کوئی اور کام نکلتی جائے گی اس پر پانچواں حصہ اللہ کے راستے میں جس کو خمس کہتے ہیں دیتے جانا ہے فرض کرو سو من نکلا ہے نا کوئلہ تو بیس من ہے ایک لاکھ روپئے کا اگر ہوا ہے وہ نما تو بیس ہزار ہے یہ خموس کا مطلب ہوتا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے زکات اور عشر کے مقابلے میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خمس وغیرہ کی بات ہے اس میں زیادہ تقوی اور مقام کی بات ہے دیکھو نا زکات کم ہے پھر اس کے بعد وہ شرح ہے وہ تھوڑا سا اور ترتیب پر ہے اور خمس زیادہ ہے اس کی کئی وجہ ہیں ایک تو یہ کہ کسی کسی کو ملے گا اور وہ بہت بڑا خزانہ ہے لہذا زیادہ خزانہ اس کو ملا ہے یہ زیادہ امتحان میں اس کا زیادہ امتحان ہے لہذا اس پر وہ زیادہ حصہ رکھ دیا ہے کہ آپ نے پانچواں حصہ دینا ہے اللہ کے راستے میں خزانہ اس کو زیادہ ملا ہے زمین اللہ کی ہے اس کے وہ احاطے میں آ گئی اب زیادہ پہننا ملا ہے انعام زیادہ ملا ہے لہٰذا اس پر اللہ کے راستے میں دینا جو ہے وہ بھی زیادہ ہے اب اس کی اپنی مرضی ہے دوسری بات کیا پتا ہے اس کو خزانہ ملا یا نہیں ایک شخص اپنی پلاٹ خریدا ہے اسلام آباد میں ادھر سے کھدائی کیا پیروں نے حاجی صاحب کو پلاٹ واپس کر دیا ہم دعا کر رہے ہیں واپس کر دیں گے انشاءاللہ کوئی پیر ہے حاجی صاحب کو پلاٹ قبضے میں کیا وہ بھی سمجھدار ہیں کہ پلاٹ ایسے بندے کا قبضہ کیا ہے جن کو پلاٹ اپنی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس میں ایسا نے کھدائی کیا اور اس میں سے سونے کا نکل آئی چاندی کا کوئی نکل آیا اب کسی کو کیا پتا ہے کہ نکلا ہے وہ ان کو پتا ہے سر ان کے اللہ کو پتا ہے لہٰذا ان پر وہ بالا پانچواں حصہ دینا ہے جب دے گا تو اس کا ان کا مقام اس دینے والے شخص کا مقام اتنا اونچا اللہ کے ہاں ہو گیا ہے پرانی بات خیر القرون کی یاد آئی کہ ایک شخص نے زمین بیچی اور ایک نے خریدی جس نے خریدی اس نے کھدائی کی اس میں سے خزانہ نکل آیا وہ بندہ اٹھائے اٹھائے خزانہ بیچنے والے کے پاس لے گیا بھائی ہم نے آپ سے زمین خریدی ہے زمین ہماری ہے زمین سے جو خزانہ نکلا ہے یہ آپ کا ہے اس نے کہا نہیں بھائی یہ میرا نہیں ہے میں نے زمین بیچی ہے سب کچھ ہو گیا اس میں یہ آپ کا ہے اس دور کے مسلمان ہوتے نا تو پھر کیا بات تھی وہ کہ یہ میں نے زمین لی ہے یہ بھی نہ لے کہ میں نے سب کچھ بیچ دیا ہے اس وقت ایک قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا قاضی صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ میں سے کسی کی جوان بیٹی ہے ان میں سے کسی نے کہا جی ہے کسی کے پاس جوان بیٹا ہے جی ہے کہا آپ دونوں رشتہ کر دو میری بات مانو اور اس خزانے کو اس پر سرد کر دو تو وہ مان گئے کہ چلو قاضی مسلمان قاضی ہے مول صاحب ہے اس نے فیصلہ کر دیا پھر انہوں نے کسی طرح خرچ کیا ہے قوموں نکالنے کے بعد تو بات یہ ہے کہ یہ مقام کی بات ہے تقوی کی بات ہے کہ وہ بھی تو ہوتے ہیں جو لوگوں کے جیبوں سے نکالتے ہیں اور وہ بھی تو ہیں کہ جن کی زمین سے نکلا وہ لیے لیے پھر رہے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے یہ معرفت کی بات ہے متقی اور پرہیزگار شخص کی بات ہے تو خمس اس لیے نکاح واجب کیا ہے کہ اس میں سوال زیادہ ہوگا جب جتنا زیادہ اس کو انعام ملا اتنا زیادہ اس پر انصاف کی سبھی جگہ رکھا وہ ادا کرے گا اور اس کو ملے گا آج کے سبق میں بہت عجیب بات ہے دیکھو شریعت انسان کو فیصلے کا مقدمہ دے دیتی ہے یہ مقدمہ ہے زاریہ ہے یہ اور اس کو دیکھ لو آپ اس کے اوپر کیسے رکھ رہے یہ آپ کے ساتھ کیسے منتقل ہو رہا ہے اگر یوں منتقل ہو رہا ہے تو پھر یہ نتیجہ ہے اگر یوں منتقل ہو رہا ہے تو پھر یہ نتیجہ ہے فرمایا فرما بالفحشا شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے اور حکم دیتا ہے تم کو کہ گندے کام کرو بے حیائی کرو فحاشی کرو اس میں مزہ ہوتا ہے اس طریقے سے دل پریشان ہے فلم دیکھ لیتے ہیں آج کل معزز انداز میں کمپیوٹر آ جائے سی ڈی ڈال لیتے ہیں اوپر سے بھی چیزیں شیطان بھی اعلان کرتا ہے پہلے نہیں مانتے تھے آج ہزار لے اولیا کہ شیاتین بھی وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو پہلے کوئی مانے یا نہ مانے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہی شیاتین شیاتین کو کرتے ہیں کہ نہیں اور کوئی ڈبلیو ڈبلیو e سے کچھ آئے نہ آئے شیطانی تو پہلے آئے گی اور مفت آئے گی تو یہ وہی نشریاتی لوگوں میں لائے گی آئی ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ شیطان کہتا ہے کہ آپ ملے ادے نہ بیٹھے ہو پریشان بیٹھے ہو سب تک کام بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے لہٰذا کوئی چیز ہی دیکھ لو دل بہلا ہو یہ اشیتان یاد کو ملک ویا ملکوں دل بری چیز کی ترغیب دے رہا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دلاتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو گے تو مغفرت کر دوں گا ایک تو یہ ہے یہ سب سے بڑی پونجی ہے سب سے بڑی پونجی کو پہلے ذکر کیا حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو آپ کو کل ہی نفع مل جائے گا کاروبار میں کل ہی اتنا مل جائے گا اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے اس کو پہلے بیان نہیں کیا پہلے جس چیز کی وقت ہے اس کو پہلے بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں بڑھتے ہوئے اللہ پاک اپنی طرف سے تمہارے گناہوں کی معافی کر دے گا یہ بڑی پونجی ہے آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ آپ کی زندگی سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام السلام کو اللہ پاک نے فرمایا ان کی ایک نیکی تھی وہ جو جہاد کی بات ہے اور اپنے گھوڑوں کو اللہ کو نوکریت تھا تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرح کہ آپ ہم سے جو دعا مانگے ہم قبول کریں گے آپ نے بہت وہ اصل کی نماز جہاد میں مصروف ہونے کی وجہ سے تھوڑی پیلا ہو گیا تھا سورج تو پریشان ہو گئے اور پھر منتخب کر دیا ذبح کر دیا تقسیم کر دیا کہ یہ غلطی ہو گئی اور مصروف بھی دینی کام میں تھے جہاد کی صفحے بنا رہے تھے پریشان ہو گئے نماز میں تاخیر ہو گئی یہ ہو گئی اور اتنا صدقہ کر دیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے بھائی وہی جی سلمان علیہ السلام کی طرح اور میں سلمان جو دعا مانگو قبول کریں گے ابھی دیں گے یہ بات ہوتی ہے نا دیکھی ایسی ہو کہ پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی دعا دیا انہیں عظیم مانگی ان لوگوں کو مانگنا بھی آتا تھا ہاں ہمارے جیسے کوئی ہوتا تو تھوڑی سی تھوڑی سی چیز مانگ لیتا ہے اتنا ہی نظارہ کتنا ہی نہ اس کے میٹر کی چار اتنی ہوتی ہے اللہ سبحانہ سلمان آپ نے ہمیں خوش کیا ہم آپ سے راضی ہو گئے آپ ہم سے جو مانگے دیں گے سب سے پہلا سوال سلمان نے کیا حالانکہ پیغمبر تھا اس سوال کی ضرورت نہیں تھی پہلے میری آخرت سنوار دے پہلے یہ سوال ہے پہلے میری آخرت سنوار دے پھر اس کے بعد مجھے ایسا بادشاہ بنا کہ میرے بعد بھی پھر ایسا کوئی بادشاہ نہ آئے ہوائیں تخت کو لیے لیے اڑتی رہیں گی پھر ایسا بادشاہ کوئی نہیں آیا اور تمام زبانیں بغیر سیکھی آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جائے کو تم کی اللہ کے راستے میں جب دو گے سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ ہم تمہاری آخرت کو سنوار دیں گے یہ اثر بھی ہے اور پھر انسان ہے نا پاتے جانے جانے کی بات وہ ہم نے اس انسان کے اندر پور پور کے دخل کرا ہوا ہے یہ وکیل ہے تندرست ہے تو ہم نے پریشان ہو گئے آنکھوں کو بن گئی یہاں کیا ملے گا وہ فضل فضل جب قرآن مجید میں لفظ آتا ہے یہ کم کا عزت کے لیے آتا ہے سورج کی تلاش کرو دوسرا رقم آئے گا پہلا کچھ السلام تم تو شروع کے لفظ وقتہ من فضل اللہ اور من رزق اللہ من دینار اللہ من دراہم اللہ من رزق اللہ من مال اللہ یہ رزق وہاں کی کی ہے رزق مال کرم دراہم تو یہ فضل سے مراد اللہ پاک کی طرف سے عمدہ رزق ہے تو شیطان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو دل میں یہ بات ڈالتا ہے غریب بن جاؤ گے بچوں کو کیا دو گے شام کو گھر میں کوئی کیلے فروغ لے جانا زیادہ نہ دو تھوڑے سے دو لوگ جیل سے پیسے نکال نکال کر پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ دس سے بھی کوئی چھوٹا بہت ہو تو وہ اللہ کے راستے میں لینا یا راستے میں مانگنے والے آتے ہیں جب تو وہ سب کا تلاش کرتے کرتے وہ اشارہ ہی ختم ہو جاتا ہے پھر وہ گاڑی روانہ ہو جاتی ہے وہ بڑا بہت مشکل سے نکلتا ہے وہ وہ سب سے بڑا ہو رہا ہے شیطان غریب ہو جاؤ انفاق کی سبھی اللہ زیادہ نہ کرو غریب ہو جاؤ گے پھر کیسے مہینہ پورا ہوگا وہ آپ کو بالکل ہاں لیکن جب بے تیاری کی بات ہو تو اس کو چھپڑا مطلب بناتا ہے یہ غریب یہ دل کا سکون ہے یہ بے حیائی کی چیز یہ اسراف کی چیز یہ فنا کی اس میں تو ہمت دے رہا ہے اور چیز پسند آ گئی ضرورت اتنی نہیں ہے چیز پسند آ گئی اور یہ شخص سب لے کر اس کو لے رہا ہے شیطانی کے بارے میں ہوتا ہے اور اللہ کی حضرت کو معاف کرتا ہوں اب اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے کہ انصاف کی سبیر اللہ کا آخرت سوار گا اور اس دنیا میں نقل ہوں گا اس دنیا میں نقل مجھے ایک عالی صاحب نے بات سنائی نام اس کا نہیں لیتے کہیں اس کا نیکی نہ کمزور ہو جائے وہ اس شہر کا ہے بھی نہیں اس کا کارخانہ ہے بس دعاؤں کے لیے چاند لگا کے لے گیا اس میں میں بھی تھا تو کہتا ہے کہ جب میں جائے تالان لگاتا ہوں کوئی کارخانہ ہے آپ فوراً سمجھ جاؤ گے میں نام دوں گا تو اتنی مشہور اس کی فیکٹری ہے گجرا والے کی کہتا ہے میں رب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نیا پلانٹ لگا رہا ہوں اس پر اتنا خرچ ہو رہا ہے اور اس کے اتنا میں نے تیرے راستے میں دے دیا ہے نہ اتنے چاہیے بس وہ کبھی ختم نہیں ہوتا مجھے اس کا اتنے بدلا دے دیتا ہے کہ اتنا لوگ جیسے نئی نہیں آئے اور اتنا ہی جو لوگ اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ کے راستے میں دینے کے بعد میں سوال کیا کہ یار غریب ہوں فقیر ہوں آپ کے در کا سوال ہی ہوں آپ کے حکم کے مطابق آپ کے راستے میں دیا میں یونٹ کو لگایا اتنے گنا کسی مہینے میں دینا ہے باد مجھے دے دینا یہ عقید نظرین کی بات ہے واللہ یعیدکم مغفرتا من ہو فضلا واللہ واسن عظیم اللہ بہت جانتا ہے کون کس کا دل کس کی بات مانتا ہے یہ آپ حضرات میں یہ جو عید ختم ہوتی ہے نا صفاتی نام آتے ہیں یہ بدل بدل کر آتے ہیں کہیں آتا ہے اللہ کو بدفت کرو کہیں آتا ہے اللہ کو جزا دیں کہیں اللہ کو رکھیں یہ ماتتم وحیم عید کا وہ ایک تتمہ ہوتے ہیں خلاصہ ہوتے ہیں یہاں اللہ حضرت سنا نہیں بات ہو رہی ہے انفاق بھی اللہ کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہونا چاہیے اللہ کی اور آ رہا ہے اللہ سے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کے دل کو جانتا ہے کہ کون سا دل میرے دشمن کی بات کو مانتا ہے اور کون سا دل میری بات مانتے ہیں اللہ نے لکھا ہے اب ہم سب نے جائزہ لینا ہے آئندہ بات تو اصل دین کی یہ ہے نا کہ بندہ اس کے مطابق عمل کرے تو پھر فائدہ ہے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جو انسان کو کھینچ کر دیتا ہے عمل صالح کی طرف اور وہ علم نافع نہیں ہے جو انسان کو عمل صالح کی طرف کھینچ کر نہیں لے گیا وہ علم کو ریلیز کرے گناہ کہ اس کے پاس اتنا علم ہوا تو اللہ کی بات کرنے مانی تو اس علم کا کیا فائدہ ان کتابوں کے ڈھیر کا کیا فائدہ اس طویل روزگاری کا کیا فائدہ اتنی زیادہ تو بجا کرنے کا کیا فائدہ کہ علم آیا اور اس کے مطابق جب عمل نہیں ہوا تو علم نافر نہیں ہے وہ علم مصر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ پڑھو گے پیارا مجھے علم نافع عطا ہونا عمل صالح عطا ہونا مجھے ایسے تعلق سے نکال دے جو تم سے نہ ڈرے مجھے ایسے پیٹ سے کھانے سے نکال دے جس کو کھڑے دل سے اس میں برکت نہ ہو تو ایسے کھانے کو کیا کرنا ہے پھر ایسے ہی پرپوز بن کے پڑا رہے گا پٹھان سمجھتے ہیں یہ بات تو وہ نہ عبادت کے لیے اس کا دل چاہے گا نہ اٹھے گا نہ کچھ ہوگا تو رزت بھی برکت والا مانگے علم بھی نہ سے مانگے قرض بھی دن بھی نہ مانگے پھر سب کچھ مل گیا اس کو تو یہاں پر دیکھو ہم سب نے آئندہ جائزہ لینا ہے کہ جب ہم ایسا کوئی خرچ کر رہے ہیں ہم کس کی بات مان رہے ہیں یہ اگر بات آ رہی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں اللہ کے راستے میں رہنا ہے اپنی جان کے حقوق پورے کرنے ہیں والدین بہن بھائیوں کی خدمت میں دل چاہ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ اس طرح کا راستے میں خرچ کرنے سے بڑھ ہوگی فائدہ ہوگا اگر راضی ہوں گے تو یہ سمجھ لے کہ یہ من جان اللہ بات ہو رہی ہے آپ کے دل پر الحام ہو رہا ہے یہی الحام ہوتا ہے آپ خود تیر کرو تو آپ کو بھی الحام ہو جائیں گے اور دوسری بات اگر دل میں خیال آتا ہے کہ وہ فلانی فضول چیز خرید لیں فلان اچھا بھائی کیا کریں ہمارے بچے جو ہے نا پڑوسیوں کے گھر فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں ٹی وی دیکھنے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم گھر میں یہ چیز نہ رکھیں تو پھر مجبوری ہے میں کہتا ہوں قربان رکھوں بھی بڑا بات ہے کہ تیرے بچے کوئی قبضے میں نہیں ہے کہ وہ تیرے بچے دور نہ نہیں چلتا ہے گھر میں ٹی وی رکھنے کا رشتہ رکھنے کا فلم لگانے کا پھر اس معصوم مضبوط بچوں کے اوپر دوست میں ڈالتے ہو پھر آپ کیسے صاف ہو کیسے چل ہو کہ بیوی تمہاری دوسروں کے گھر جاتی ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے اور بچے تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے گھر میں جاتے ہیں تمہارے کو بات ہونے کے اوپر ہمیں مرنا آتا ہے کہ کیسا تو بات ہے کیسا تو شور ہے یہ لوگ ویسے اپنے بچوں کے اوپر یہ بات آتے ہیں ان کا دل لگنا شیطان ہوتا ہے ویسے ہی بچوں کو وہ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں کہیں وشواس نہیں ہے ہم بڑے بڑے بڑوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو بڑے خوش رہ رہے ہیں تو کام کو ہم دنیا میں نہیں رہتے کیا یہ کھانے نہیں کھولتے کیا یہ لباس نہیں استعمال ہو رہا کیا رب کی فضا اور یہ ہوائیں یہ چیزیں ہمیں پیدا نہیں کر پا رہے یہ دل کی دنیا ہے دوستو یہ شیطان کی بات ماننے کا عادی ہو گیا ہے تو جب ہم نے ان پر پیسہ کرنا ہے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا بات آ رہی ہے کی انسان میں یہ تو نہیں ہے آپ کو کم خرچ کرو ایسا ہم زیادہ خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے پھر فقیر ہو جاؤ گے پھر کیا کرو یا کوئی چیز خرید لو آپ کیا سمجھتے ہو معاشرے میں برائی کیا ہے اگر چیزیں گنی جائیں تو اکثریت تھوڑا ہو برائی ہوئی کی باتیں ہیں دوستوں اور کمال اس میں ہے کمال اس میں ہے کہ جب سارا نظام آپ کے مخالف ہے تو پھر ایک مرد کلندر چاہیے اللہ کی بات مان رہا ہے یا شیطان کی بات مان رہا ہے یہ ہم نے آئندہ سوچ کر فیصلہ کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے پھر برکت کے فیصلے آئیں گے رزق میں بھی گھر میں بھی اہل و عیال میں بھی دیکھو بھائی گھر میں جب آپ بات رکھ دیں گے نا کہ ہم سب آئندہ وعدہ کرتے ہیں سنت کے مطابق کام کریں گے قرآن حدیث کے مطابق بات کریں گے اور میرے اندر اگر غلطی ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے اندر غلطی ہے تو میں بتاؤں گا دو چار دن ایک ہفتے کی محنت اور مظاہرے کی بات ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا فرمایا اللہ واسن حوالی کہ اللہ تعالیٰ کون پاس علم والا ہے وہ سب کو جانتا ہے کون کس کی بات مان رہا ہے اللہ تعالیٰ